حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے اور جو اپنی جان بچاتے ہوئے مارا جائے وہ بھی شہید ہے اور جو شخص اپنے گھر والوں کے دفاع میں مارا جائے وہ بھی شہید ہے سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار ننانوے